شربت پلا ایسو کو ایسی خزا تو پہ کرو رو رو ایسوں کو ایسی خزا تم پہ کرو رو رو کعب کے بدرو تجا تم پہ کرو رو رو شمس دو میں کروڑوں بڑ آواز نہیں آئی بھائی سبحان اللہ اچھا پنجابی سناؤں یا اردو تو پہلے سارے بولو کون سا کلام سننا ہے پنجابی زبان میں کہ اردو زبان میں اگر پنجابی زبان میں سناؤں تو پورا پورا زور لگاؤ لگاؤ یا تھوڑا ابھی بھی نہیں لگایا گے چلو سارے نے جس کو اللہ نے جتنا زور دیا وہ اتنا تو لگائے ٹھیک ہے نا پنجابی کلام پیش کر رہا ہوں یار شال میں سے ہاتھ نکال لینا باہر ورنہ میں کراچی سے آیا ہوں مجھے آپ لوگوں سے ڈبل لگتی ہے ابھی مجھے نہیں لگ رہی آپ کو دیکھ کے لگ رہی ہے چلو ایک کام کرتے آقا کے عشق میں تو اتارو دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والا ہو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے پر ہو تو عشق والا نا تیز ہو جائے تو مزہ آ جائے شاہر نے کہا میلاد منایا ہاں، میلاد منایا रंग लग जा سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہو گیا کہ مجھے دو ہاتھ دیے اب وہی بندہ اٹھائے جو اس کو مالک کا انعام سمجھتا ہے نا وہ دو ہاتھ اٹھائے سرکار کی دلدار کی آمد کی آمد کی کی آمد قیامت مرحبا دلبر قیامت مرحبا میلاد منایا تینو رنگ لگ جاون گے ہو گیتا کا دگایا گایا کر گیتا کا دگایا گایا پنجابی میں ہے نا ہاں، ہاں، ہاں۔ اردو میں ہوں تو بھی میرا ایمان یہی ہے واہ واہ چلو سندھی میں ہو پشتوں میں ہو فارسی میں ہو انگلش میں ہو عربی میں ہو کسی بھی زمان میں ہو ایمان یہی ہے کیا کہ میلاد مناؤ رنگ لگیں گے آپ کا ہمارا سیم ہی ہے نا بے شک بھائی اس بات پر سیم ہے کہ نہیں اچھا میں کھڑا کیوں ہوا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ نہیں کہ کس کے ہاتھ چادر کے اندر ہیں اور کس کے ہاتھ باہر ہیں اور کس کا دل ساہیوال میں اور کون گمبد خضرہ کی طرف گھوم رہا ہے اب یہ آپ کا ماحول بتائے گا مجھے اور ہاتھ یوں ہونے چاہیے میلاد میلاد منایا منایا گایا ہے تینوں رنگ لگ گے نام نام محمد دا دا اکھیاں وے اچھا تم لے لو بولو تو صحیح سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ مجھے بابی کہتا ہے انگوٹھے کیوں چوم میں نے کہا دو جواب ہیں بولا دیو میں نے کہا پہلا جواب ہمارے کراچی اسٹائل میں بولا دو تو میں نے کہا ہماری مرضی تو نکل چلو کل بول دینا کل بول دینا سبحان اللہ فون نمبر لے لو کل مجھے اس پر بول دینا کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی ابے میں نے کہا انگوٹھے ہمارے آنکھیں ہماری مرضی ہماری تو باپ ہے ہمارا ہم سے پوچھ رہا ہے کیوں نے کہا وہ چول جس نے آقا کو دیکھا انہوں نے پاؤں چوما ہم نے نہیں دیکھا اس لیے نام مصطفیٰ چوما اب شیر سن لو ہو سوڑا سوڑا بچانا چمے چھیا نو لایا تو یہ سننی آئے نا اب یہ تمہارا دل خوش کریں گے پوچھو کیسے یہ پانچ دس روپے ڈال کے نہیں اللہ کی تعریف بیان کر کے اتنی زور کی سبحان اللہ بیستی تو نہ کراؤ یار زور سے بولو میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے اپنا قد پتا ہے اوکے اپنا امیج بھی پتا ہے پر اب جو شیر آ رہا ہے نا شکیل بھائی یہ آواز صاحبال تک آپ کے انشاءاللہ ان دو کھانوں میں گونجے گی ان کی سبحان اللہ کی بات اتنی عالی ہے مجھے بندہ کہتا ہے تم بعض دفعہ اتنی ڈاؤن کا سور اپنا وہ لگا دیتے ہو اور کبھی اتنا اونچا ہو جاتے ہو مستقل کیوں اونچا نہیں پڑتے میں نے کہا میری باتوں میں اتنا زور ہوتا ہے میں کیوں زور لگاؤں ابے جب بات خود زوردار ہے تو اب جو بات آ رہی ہے وہ زوردار ہے پر ہر آدمی کے لیے نہیں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اس پہ ہر آدمی بولتا ہی نہیں ہے پر یہ بولیں گے کیونکہ یہ میرا یقین بول رہا ہے بولیں گے سرکار دے لنگر اور اب رکھیاں کھاتے ہیں سنی غلو سرکار کے کرم سے یار آواز تو اونچی بولو نا سبحان اللہ شکیل بھائی کھاتے ہیں سنی غلو سرکار کے کرم سے دیکھو بہابیوں کو کبوں پہ پیار آئے وہ تیری تیری گھر کا تو پہ مجھے کیوں نہ خار آئے پیر سیال دانا سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے اچھا سائیے تو بولو نا سبحان اللہ اب شیر سنو اگلی لائن میں ساتھ ہو جانا ہاں اس محفل میں پچاس ساٹھ ستر ساری عمر والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اوپر لنگر سب اتنے سالوں سے کھا رہے ہیں اور جن کے نام کا کھا رہے ہیں اب آج دیکھوں گا کہ کون زور لگاتا ہے سرکار دل گھر بچے اور اب اور اب رکھیا شفا والے رج رج رج رج رج رج رج رج رج کے تو کھایا خیر رج رج کے تو کھایا خیر آج تا کر میلاد منایا کرے تینو رنگ لگ جاور کے حقیدہ کا دگایا تینو رنگ لگ جاور کے اس شیر پر آپ کی بھی گرا بنتی ہے پنجتن دی نسبتی چھ مرضی ہے یار سرگودا سے آگے فو کتنی ہوئی زیرو ہو گئی روڈ ہی نہیں دکھ رہا میں نے کہا جب کچھ نہیں دکھ رہا تو فقیری کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دو میں نے کہا یا جائیں ساہی وال میں فلمیں یا جائیں مدینے شیر سن لو پنجتن دین پنچت کئی راز پوشیدانے ادھر سے آخر تک دونوں ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے ہاتھ کھڑے کرو ہونارا ہونارا ہونارا نارا نارا نارا نارا کسی نے جب بھی پکارا ہے یا علی کہہ کر مراد پوری ہوئی ہے ہر ایک سوالی کی کسی پلید زبا پہ آ نہیں سکتا علی کا نام ہی پہچان ہے ہر حلالی کی ہو نارا ہو نارا ہو نارا ہو نارا ہو نارا ہے دریدہ یا کہہ لگ گے حسنین کو بھول بھول حسنین کو کو کلی لکھتا رہا ہوں حسنین کو بھول زہرہ کو کلی لکھتا رہا ہوں میں اس کے کوچے کو جنت کی کلی لکھتا رہا ہوں چوما ہے اس ہاتھ کو فرشتوں نے حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا ہوں رنگ لگ گے کیسے ایک مرتبہ دو ہاتھ اٹھاؤ نعرہ ہے کر نعرہ ہے دریا کر ہے سلامت رہو غوث آزم کے صدقے اللہ تمہیں مالا مال کرے جتنا آپ نے بولا ہے نا جتنا میرا ساتھ دیا ہے بھائی جانتے ماحول بنانا تو آج کل تو اتنا آسان ہوا ہے ابا کا واسطہ دے دو ماں کا دے دو بولا بھائی ابا ہی دے واسطہ ہے تینوں ہاتھ کھا لو تو بندہ کھڑا کر دے ایسا ہے نہیں پر خیر ہمارا وہ کام ہی نہیں کیونکہ یہ عاشق ہیں غوث آزم کے غوث کے غلام ہیں یہ خود جھوم کر بول دیتے ہیں سبحان اللہ اردو کا کلام سنا رہا ہوں تھکے تو نہیں اور تھکنا بھی نہیں کیونکہ میری حاضری کا ٹائم ابھی باقی ہے نا بھائی ابھی کتنا ٹائم باقی ہے میرا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کتنا بھائی پڑھے ابھی اچھا لگاتے لگاتے لگاتے گے نارا لگاتے ایمان والے ایمان والا بولے گا کون بولے گا سارے نہیں بولیں گے منکر نہیں بولے گا ایمان والا بولے گا دونوں ہاتھ اٹھا کر محمد بڑی شان پریشان باہ موہم ہمارے صلی با سل اللہ محمد گما محمد ہمارے رے پریشار ہے بے بھائی ہم نے تجھے جہاز میں بلایا تو ہماری امام کے پیچھے لگ گیا پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو میں نے کہا میں بتا رہا ہوں کہ غلام مصطفیٰ کے لا نہیں ہر سنی غلام مصطفیٰ ہے مائک ہاتھ میں ہو نہ ہو ہر سنی سناخا ہے جو اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ سمجھتا ہے ایک باری دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے محمد بڑی شان بات محمد ہمارے بڑی شان والے ہاں، محمد ہمارے بڑی شان والے ہاں، بھائی بیٹھ جاؤں میں اگر ادھر کوئی ضروری کام ہے تو میں مائی کی رکھ دیتا ہوں اور اگر نہ ضروری ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو محمد ماشاءاللہ حاضرین حاضری الحاظ پروفیسر عبدال صاحب بے الاقوامی شور و یافتہ صناف علی رسول سرزمین فیصلہ باز سے تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لا چکے ہیں میں دل کیا تھا گہرائیوں سے کاروان طیبہ حسین آباد کے تمام تر انتظامیہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے اور جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے نور الحسن حیدری صاحب اور تمام تر کاروان طیبہ جناب سیٹ محمد رمضان صاحب مہر محمد یوسف صاحب ان کی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اصغر علی ڈوگر صاحب چند دن پہلے ایکسیڈنٹ میں ان کا بازو ٹوٹ گیا بڑی محبت والے پیار والے بھائی ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو مولا زین العابدین کی بیماری کا صدقہ مکمل تندرستی صحت کی کاملہ اجلا عطا فرمائے بابا جی آئے ہیں بسم اللہ کاشف بھائی آگے آگے ادھر آگے حضور دیکھیں ان کا جذبہ رات کے اتنے بجے بھی جوان بیٹھیں گے چلو سارے نہیں جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا گئے دونوں ہاں کھڑے کر کے بولے گا محمد غمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے سب سے اولا اولا اللہ کا مانا نبی سب سے بالا او اللہ کا مانا نبی اپنے مولا کا پیارا کا مانا نبی دونوں عالم کا دولا کا مانا نبی کا خبر کتنے دارے کے لے چکا ہے بنا ڈوبے نہ ڈوبا کا مانا نبی بنا پتنی رسول کی پتی لگی جان کی پتنی کا نکلا کا مارا نبی ملک کونے نے میں انبیاء تاجدہ تاجداروں کا آقا کا مانا نبی خلق سے علی اولیاء کے رسول رسولوں سے اللہ کا مانا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ کے جیس ایک اچھے سے اچھا کا مارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ کے جیس ایک اچھے سے اچھا سچا کا مارا نبی فکر سب پی کے جب تک نماز کو رہا نمہ کے عقنے والا کا مارا نبی کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشہر کمہ بولے کر آیا کا مارا نبی اللہ سے علی علیہ سے رسل اور رسولوں سے آلہ کا مارا نبی جیسے سب کا خدا ایک دمی سے ان کا ان کا تمہارا کا مارا نبی فضل رب اللہ اور ایک آجانی کے مل گئے مصطفیٰ اور ایک آجانی کے دامن مصطفیٰ جن کے گاتوں میں گئے ان کو نوزے جزا اور ایک آجانی کیوں کو گوں گتا بہت آجانی کیوں کو گوں گے گتا ان کو کو معلوم ہے ہم کیا چاہیے عاشقان نبی گئے دل کی صدا سب سے گنگد کے سائے میں گھر جاگیے کون دیتا دینے کو ہر سنی دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے دینے والا گے سچا ہمارا نبی بولنا محمد ہمارے بڑی شانوار ہر شیر کے آخر کے بعد آپ کو کہنا ہے کیا ہوگا یہ بولنا ہے کیا ہاں۔ ہوگا کیا کہنا ہے بول دو نا بول کے تو دیکھو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہوگا اللہ نے کتنے ہاتھ دیے اٹھاؤ گے نا یا شرماؤ گے ایک مجھ سے کہنے لگا ہاتھ کیوں اٹھواتے ہو میں نے کہا غیرت کی علامت ہے آقا کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کیوں شرمائیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نہ کیا ہوگا ان کا کا کا جلوہ نما انوار انوار عالم عالم کیا بولو بولو بولو بولو بولو انوار انوار انوار کا کا عالم عالم را کا عالم کیا گوگا کا عالم کیا گوگا کا عالم کیا گوگا کا عالم کیا گو ہر کو